الحمد لله الذي لا يقبل من عباده دينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله دے بلائے گئے جلسے دے تمام شرکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حق تعالی مجد جل مجدہ الكریم ہر ایک خدمت قبول و منظور فرماوے اور ہدایت سعادت کا سامان بناوے دوستان گرامی اج دے جلسے دے موجود کا اعلان موبائل کے پیغام کے ذریعے یہ پیش کیا گیا سی اسلام میں مجرم کو تین دن سولی پر لٹکانے کا ہے پاکستان دے اندر ایک سابق جنرل ریٹائر نو کسے خدا جانے کسے جرم دی سزا پھانسی سولی گئی ہے اور ججا نے تین دن بھی اسلام آباد کے اندر سولی تے لٹکائے رکھنے کا بھی جاری کیتا ہے اس دے رد عمل دے اندر ملک وچوں سیاسی اور مذہبی غلمان کی طرفوں جو کچھ بیانات آئے ہیں بیانچو دو گلا نے کہ انچو ایک دے قانونی گرفت ہوتی اور دوسری دے دینی گرفت ہوتی قانونی تے ہوئیے قانونی گرفت جس سے ہوئی وہ گل ہے کہ جج کا دماغ خراب ہے علاج کرانا چاہیے لیکن کیونکہ یہ توہین عدالت جن کہ وہ کرنے والے طاقتور حلقہ ہے اور قانون جڑا ہے وہ ماڑیا واسطے ہوئے اس واسطے وہ سب صحیح اور قانون کی گرفت کو آزاد شمار ہو گیا ہے اور پتہ نہیں تو وہی نے ادالت کنو کہ فیصلے کرنے والے پانچ سات گال تھپ دنیا کہہ دینا کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں پتا نہیں کہو جہ بے وقوف جہان کے ملک کے اندر ساری رہائش ہے پھر بھی کہنا عدلیہ کا احترام ہے جبکہ ججا بھی کہ توہین تو پھر کا احترام کیسے ہوگا یہ ہے قانونی یہ بڑے رکھو کوئی گانا کٹے کوئی جو مرضی کرے قانون پونے جو مرضی کرے سڈا سا تعلق نہیں سڈا تعلق اسلام جس وقت یہ بیان سامنے آیا ہے سیاسی اور مذہبی کی طرفوں کہ انسانیت کی ہے مذہب کے بھی خلاف ہے فلان کے بھی خلاف ہے کوئی اسلام جائز نہیں تین دن رکھنا انسانیت کی توہین ہے انسانیت کی تجلیل ہے تین دن ہی رکھنا یہ انگریزی غلمانہ کی طرف جڑے بیان آئے ہیں جس لیے ناجیل نے یہ معلوم کیتا ہے تو فوراً کل میں بیان گجرا شاہ مقیم جلسے واسطے جاندیا ہی سنیا سی گڈی بیٹھیا ہی موضوع تیار کر کے رات اتنے پیش ہوئی وہ کیونکہ علاقہ ذرا ہٹواں نے ضروری سمجھا کہ انہوں دل سے لاہور کے اندر پیش کرا یہ کہنا اسلام دے خلاف ہے مذہب دے خلاف ہے انسانیت کی تزلیل ہے انسان کی توہین اسلام کے لحاظ یہ جائز نہیں بنتا ہے ہو ناجیل نے اپنے دین حق کا دفاع کردے ہوئے اسلام کی حفاظت کردے ہوئے منافقین دے بیانات دا جھوٹا اسلام دے خلاف ہونا اس محفل کے اندر ثابت کرنا عجیب تر گل یہ کہ فیصل آباد بات پتا نہیں کہڑے پناہ مفتی نے انہوں کا اخبار چیا پناہ مفتیاں نے آخیا کہ اتنے توبہ توبہ ہے تو انسانیت کی بڑی وڈی تجویز ہو گئی جج ناگل قرار دتا فلان افسوس کی گل یہ کہ یہ کوسا جج سی انہیں ممتاز قادری پھانسی کا آڈر دتا پاگل نہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا تحفظ کرنے والے غیرت رکھنے والے ممتاز قادری دے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو یہ ذہین سی فتیم سی ہوش آواز قائم سن پاگل نہیں سی پورا سیاح نظر جس وقت نے لیا ملونا گستاخ رسول بری کیتا ہے اس وقت بھی یہ ہوش آواز آگل ٹکانے سی پاگل نہیں سی جس وقت ایک فوجی خلاف انہیں فیصلہ سنایا ہے یا تھلے والے آخو جس وقت چیف جسٹس نے وہ دو فیصلے کیتے سن اس وقت کسی نے چیف نو پاگل دیوانہ نہیں آخیا وقار سیٹھ جن نے یہ فیصلہ سنایا ہے ایک فوجی دے خلاف فورن پاگل تے مجنو تے دیوانے دے الزام او تے عائد ہو گئے نے یہ تہمت او تے لگ گئی اتو آپ اندازہ لگاؤ اس ملک دے اندر فوجی دی قدر کنا ہے تو رسول اللہ دی ہے خیر دوستو میں کہانی تھوڑی جی کھول کے پھر میں ثبوت پیش کرانا گا اسلام بعض مجرمان سزا دے کے عام تر دن سولی لٹکائے رکھنا یہ اسلام کا ایک حکم ہے میں سابت گا لیکن ابتدا ای گل کرتے ہیں کہ منافقہ کی نشانی پہچان ہے کہ جدو وہ کسی مصیبت گرفتار ہوتے ہیں نا نے اس مصیبت تو بچن کا راہ اسلام دا نام لین تو سوا نہیں نکلنا اس وقت تو اسلام دا نام لین لگ پہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس حقیقت نو بیان فرمایا مومن دکھ تے سکھ ہر حال اللہ رسول کے دین دے نال ہے منافق صرف ایک حال دین دا نام دیتا ہے جس وقت دیکھے مصیبت ٹلن کا بہانا اسلامی اور ہوئی شہ نہیں بچا سکتی اس لیے اسلام یاد آتا ہے یہ بڑا ہی کمینے ذہن کا بندہ ہوتا ہے جس دیکھے کہ دنیا میری بچتی ہے تو صرف اسلام نال ہوں بچنی ہے تو اس لیے نام لینا شروع کر دے ورنہ مخالفت شروع کرے مخالفت اچھی رہے یہ منافق کا کام نہ سمجھ نہیں آئی جی گل میاں صاحب اللہ نے یہ جھوٹے منافع یار واسطے شیر لکھے وہ جناب گوش گزار کرنا میاں صاحب فرما نے جس یاری بچی لالچ جس یاری لالچ ہوئے بلال کی تاریخ کا مطالعہ کر عبد اللہ بن بھائی کی تاریخ دستی ہے جس نے ملون مصیبت پہنچتی سی کسی شکنجے پس جانا سی ویخنا سی ہوں اللہ کے نبی تو سوا دین تو سوا کسی شہر بچا نہیں اس نے آن کے رسول اللہ کی بار گائے چل پہ ساری زندگی باقی بھی مخالفت کرنی ہے حضرت بلال ورگے نے پتھر مارا کھا کے بھی رسول اللہ کے دربار نہیں رہنا ہے بولو اچھی آواز نہ رہے پاکستانیاں کی سفت ہے عبداللہ بن روپئے جسے فس جانا ہے اس نے مفتی یاد آنا مولوی جی میرے مسئلہ تو دسیا جی نے فس جانا ہے یا کسی مخالف دنیاوی دشمن نو فسا ہے تو اس پتا ہے فسنا یاد آ جانا مولوی جی مسئلہ دسیا ہے مولوی سیاح سی انہیں انہیں انہیں مسئلہ مسئلہ دسدیا پہلو ہی جانچ پرکھ کر لیے کہ براوا کوئی گھوڑ ہے تو تو صحیح دس بھائی ایج ہوئے اس مولوی نوج جی مریلا ٹگا ہوا کما لے پتا نہیں دسو مریل جی مطلب کی گل میرے بھی جمے نہیں مراد بھائی مہارا منافقا دین تیرے نال چلے تو ہر دین مول بھی تیرے نال چلے تو مول بھی آ دین تیرے نال نہ چلے دین دین نہیں مول بھی مول بھی نہیں کیوں ہے اے عبداللہ بن بھیا اسلام نال چلنا پہنتا ہے مسلمان نو مسلمان اسلام نو اپنے نال نہیں پھیرتا سمجھ آئی کوئی نا ایک بدماشیا ایک فوجی نے سنگین غداری کا جرم کیا ہو اس کے خلاف فیصلہ قانون کے مطابق آئے تو آگے پیچھے اسلام یاد نہ آئے اس وقت اسلام یاد آ جائے کیوں جن ممتاز قادری کا فیصلہ سنایا سی نا پہلے جج نے انہیں ایک گل کی سی اسلام کے مطابق تو تم بری ہو پاکستان کے قانون کے مطابق تم مجرم ہو لہذا میں پاکستانی قانون کے مطابق تمہیں سزا سناتا ہوں تو میں پوچھنا جس نے گستاخ جس نے کسی آشے کو فائدہ ہونا ہوئے اس لیے اسلام کے قانون پاکستان کی ونڈ کر کے اس لیے قانون پاکستان اگے رکھا جا رہا اسلام کو پیچھے چھٹیا جا رہا ہے کہ جس وقت کسی مجرم دہشت گرد فسادی ہر طرح کے ظالم گنڈے کی واری آئے اس لیے بچاؤ اسلام جا رہا ہے نے فرمایا سارا کلن اللہ ہوئی فرما یہ جہ بئیمان فرما ہے اس دیر کو ہم ہیں غرض مند پجاری اس دیر پجاری مند نے لالچی نے بہتے لالچی نے جی لالسی نے انہوں نے نے کی نشانی جیسے بوٹا کہہ جہاں جہاں بچر کو یاد کر سے تو کر یہ خالی اس فیصلے نو اسلام کی قرآن سنت کی توحید تو جتنے رہی یہ خالی قرآن و سنت کے خلاف ثابت کر لینا میں زبان بٹا دینا یا کرایہ مفتی اور سانو پتا وا تھی فوٹو اخبار چنیا ہو گئی مینو لاہور چہ رہا کہ چکی ہو گئی ہے اللہ نے فکیلا میں بڑے بڑے سے تماشے بہت رہا دہائی خدا بھی مولوی صرف قسم خدا بھی اخبار عوام کے بندے بھی ایسے ہاں جی یہاں اخبار والے آپ فوٹو دیا جی سویرے بیان دینا رہے قرآن سنت کی توہین کسی ایک جنرل کے خلاف کسی جنرل کے خلاف فیصلہ سنانے سے قرآن و سنت کی توہین ہے میں پوچھتا ہوں وہ تمہارا اسلام وہی جنرل ہے وہ مسلمان ہو تمہارا اسلام تمہارا دین اسلام ہے یا کوئی جنگل ہے بولے تو بڑے مجھے وہ ہے صدیق کے اکبر کو گالی کو نکالے تو ہمارے علماء کہیں یہ اسلام کی توحید نہیں صدیق کی توہین نہیں بے شرم کچھ صحابی کی توہین ہو تو علماء فرماتے ہیں واجب القتل نہیں ہے رسول اللہ کی توحید پر واجب القتل ہے اسلام کی توحید پر واجب القتل ہے خدا کی خداب واجب القتل ہے دادا نے کی کرے واجب القتل نہیں اگر کسی ولی کی کرے واجب القتل نہیں حضرت صدیق اپنی سے پکڑ کی گئی تو صحابی کو تمہارا فرا بندہ تمہارا گستاخ ہے فرمایا میرا ہے نا خدا رسول میں تو گستاخ نہیں اسلام کا تو نہیں فرمایا اگر سزا کی ہو سکتی ہے تو خدا رسول میں دشمن کو ہو سکتی ہے لگتا بہت ہی تم بیٹھا ہاں بہت ہی شراب پی پہ نا بندہ ہوش نہیں رہی تھی تو ٹوکر بھی بہت کھا لے تو ہوش نہیں رہی تھی شرم آنی چاہیے کسی ولی کی تو کو ولی کی توحید سمجھا جا سکتا ہے میں اس کا اگر کوئی وقت ہے جنرل اور پرانا سوت سے برابری ہے اتنا بڑا ظلم قرآن و سنت کا لفظ لفظ ہے ہاں، ہے مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج نے قرآن و سنت کی تو ہی دیکھو تو ہے اور میں ایمان سے کہتا ہوں میں فتوا دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ فتوا دیا ہے انہوں نے خود قرآن و سنت کی توہین کی ہے خود قرآن و سنت سے گستاخ مرحوم بن گئے ہیں وہ میرے ساتھ ملازمہ کرے اگر کسی کے اندر ضرورت ہے تو دیکھی میں لگا کہ میں آگے چل کے آخر کھاوے دور کرے اس ملک کے اندر ہم کبھی نہیں بولیں گے لیکن جو ہے اسلام کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ہم پوری دنیا میں اس کو بندہ کر دیں گے میرا جملہ سو میرے پانی نہ رکھ لو جنہ دالما بھی اسلام چندر تو انہوں نے اسلام کے برابر دی عزت دین والے یہ لالتی اللہ رسول کی بارگاہ چلانا تو سوا پہ لب سکتا بے شک سب جان رہے سب جان رہے بھائی مانو مطلب پوتا اس ملک کے حاجی سلاؤ جڑا واپس کر سب جان رہے سچی دسیا اس ملک کے حکمرانوں حاجی سنا اللہ جانتے ہو جن کی توہین فرض ہو ان کو خدا کے برابر کر دینا جن کی توہین فرض ہو ان کو رسول کے برابر کر دینا قرآن و سنت کے برابر کرنا اور خدا رسول کے برابر کرنا برابر ہے وہ فرق سمجھو گل سمجھو اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ قرآن و سنت کے برابر ہے وہ مطلب ہے رسول اللہ کے برابر ہے وہ مطلب ہے خدا کے برابر ہے رکھنا برابر قرآن و سنت دے اللہ رسول دے کوئی کسی نے کہنے والا کافر اسلام تو کھارے گے اللہ رسول میں قرآن و سنت کے برابر نہ کوئی شہ ہو سکتی ہے نہ ہو بے شک چار فیقا کا حوالہ دیا گا سابت کرا گا مجرم پاپی بعد ایسے ہیں جنہوں اسلام کا حکم ہے تر دن سولی سے لٹکایا جائے گھوڑے کے گھوڑے دا مدان جی کسی کو کتاب نہ ہو میرے کو آ گیا بھی لینا جا رہا پیر یارویں والا جنگ کہیں گے وہ میں امام کا فتوا بھی سناوا ان شاء اللہ یارویں والے پیر کا فتوا یاد کیونکہ ٹھنڈ یارویں ہے نا یارویں پیر پیری نواں بنتا بولتے نہیں جی اگر سونے اسلام اسلام اسلام کا قانون جب ہاتھ لاری نہیں دی جائے کسی بزرگ ہوتے سریا سدا دی جائے وہ لوگ لکا کے سزا دے چمڑے بھی لا چکتے ہیں گولیاں بھی مار دے سارا کچھ کرتے ہیں مگر لک لکا کے اسلام کہتے ہیں جی کھوڑے کی سزا بھی دینی ہے سلام دے ہر کہڑا پورا کہڑی آئے کہ سورت سورت آیت نمبر جنا کرنے والے مرد انہوں جب سزا دے وہ شہد سزا بہوا انہوں نے عذاب نو ویکھن والے مومنا بھی کچھ کچھ لوگ ہونے چاہیے انسانیت کی تصویر ہوسانی اسو جسے خلاف خلاف نہیں بول رہے اس لیے کافر بھی کہہ دیں گے سور بھی کہہ دیں گے کتا بھی کہہ دیں گے مارن گے بھی صحیح مار مار کے ہاتھ منہ بھی کر دیں گے اس لیے کوئی شاید یاد نہیں آنی جس لیے اپنی واری آ گئی جس لیے خدا رسول دین دی واری آئے اس لیے انسانیت ہے اپنے واسطے انسانیت نہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صلبوا بالخلاف ينفوا من ذلك لهم خزي في في الدنيا ولهم عذاب عظيم اللہ فرمانا ہے جڑے لوگ اللہ رسول جنگ کرتے ہیں اور زمین فساد کرنے انہوں نے سزا کی قسم کے امام نے انہوں نے مذہب کے مطابق میں سارے دو ترجمے کرا گا ایک ترجمہ ہنفیاں کے مطابق دوسرا دوسرے امام کے مطابق دوسرے اماموں کے مطابق ترجمہ انہوں قتل کرنا چاہیے یا سونی لٹکانا چاہیے یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے چاہیے مخالف سمت سے سجا ہاتھ کما پایا توجہ ہے مولوی اس نے بیٹھ ہوتے ہیں یہ سیاسی شیاتی بیٹھے ہوتے تو بیٹھے دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو اللہ انسانیت کی توہین ہو رہی ہے ادھر سے ہاتھ ادھر سے پاؤں یہ کیا حشر کرنا چاہتے ہو بے شمار اللہ کا قرآن نہ ہو میں نہ کو بڑھا دینا بھی لانتی جیسے ہلکا پوتا کسی نو بندے اس لیے تو آخری اللہ کی مسلم ہے جب کتے مارن کی واری آئے تو ہوں تین یاد آ جائے یاد ترس کر رہا ہے رہے ہیں ترسیا بزرگ لوگ فرماتے ہیں بگیاڑا دے دے ترس کھانا بکریاں ہوتا ہے بولو ہاں ہوں ایک بندہ جو سپا نو نک کے پالنا شروع کر دیا جاپ کو جن تین پیچھے پیچھے دند لائے me پائیے نہیں نہیں آنا آنا چاہیے چاہیے کیوں تاکہ ہمیشہ واسطے کوئی چکے جب یہ ترس نہیں کھاؤ گے سزا دو گے تو یہ ظالم اگو پیدا ہونے بند ہو جان گے جب بند ہو جان گے تو پھر جہے چکے چے روگے وہ رو تو بچ جان گے معلوم ہوا گل ٹھیک آدھے ترس ہاں نہ کھاؤ کدھر بکریاں نہ ماریاں جان سپا دے ترس نہ کرو کدھر لوگ جان بولو بولو خنزیر جنس کو پچھاڑو خنزیر جنس جیڑی خنزیر جس انسانیت کی بات کرتی ہے جب میں اگے سناوا گا ہلے ہالے کچھ میں سناوا گا جب انسانیت کی بات آتی ہے جب ہے تو اس وقت مجرم یاد کیوں آتے ہیں انسانیت انسانیت کی بات آئے تو پھر انسان سامنے آنے چاہیے کی مطلب جو جی شفقت پہ رحمت کرنی ہے تو پھر انسانات کی شریفوں نے کرنی چاہیے ایسی عجیب بات انسانوں کی ہو اور مثال آگے دے دو کسی خنزیر کی کسی پر یار کی کسی جانور کی یہ کیا ظلم ہے بھائی وہ انسانیت کے شفقت کی گل ہونی ہے کسی انسان کی گل کرو جب کوئی مجرم بنتا ہے وہ وحشی پرندہ ہے جب کسی نے کسی نے بچوں کو رلا دیا جس لیے کتا کتا بندہ مارے اس بچے لوگ کنجری دیا پتا کرو اس نے نہیں سایہ بچوں کے مسئلے میں نیٹا کون دیکھا میری گل جا خدا کا فیصلہ ہوئے گا وہ ہمیشہ مسلمان فسادیوں کے خلاف جہاں لانتی کا پتر خود فسادی ہوئے گا وہ ہمیشہ فسادیوں کے ہاتھ سولی سے انہوں نوں گھر نہیں لگا جی جی ان جیل دی کوٹھڑی نہیں لٹکائی جی۔ اگر کوئی اسلام کا نام لیتا ہے تو ہمارے سامنے آیا اگر ہماری بات جھوٹی ثابت کر دے ہمارا سر ترسر تو ہم کر اگر وہ خود جھوٹا ہے تو اسلام کا نام لینا چھوڑ دو اسلام سچوں کا جھوٹوں کا نہیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کو جو مرضی کھا ہو امریکہ تو کھاؤ برطانیہ تو کھاؤ گو کھاؤ جو مرضی کھاؤ تو ہم کسی ڈکیا لیکن آپ اسلام نو کاڑا کر لیجیے خبردار بھوتا سے طاقت والی زبان پہ ہے ساری دنیا کے بڑے ایک زبان ایک بنے تین پتا کہ اللہ تعالی حضور نے فرمایا حسان نے کئی لمبے بڑے خلاف لکھ رہے سارے شیر بولتے ہیں حضرت حسان بن ثابت نے مسلم شریف کی حدیث آپ نے زبان مبارک کٹی کٹ کے ہزور نے وسائی ہزور نے تھوڑی کالی زبان ہے ہزور نے فرمایا ہاں چکے نک نہ لائی ہزور لگتی ہے نک نہ آپ نے فرمایا ہاں ہزور ویخیا جی کسان کی زبان جی تلوار والا کام نہ کرے تو دور آخر میٹھے میٹھے تینوں مورا پوے روپیے کھان والے آ تینوں شرم نہیں آتی بڑا اور ہاں جی متے خون لایا شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے کسی آ کسی براوا مرچ کدو لگ دیا نے روکر پسند کرنا رفیہ والا میں گل ضرور پہ کرنا اپنے زمیر نو بنا یہ گڑا زمین نہ رکھ جیڑا تیری خوشامد کرے وہ روپیہ سکے جیڑا سچ آخے تو روپیہ بند کر دے یہ پوری قوم میں چلتی ہے سن لو قسم صاحب کی گل کرنا قرآن فرماندہ ہے منافق کہیں سن لا تم فکو تو من عند رسول اللہ اسلام کا انتظار اسلام کی یہ تو پتھروں کے دور کی بات کر رہے ہیں اور پتھروں کے دورے کے اندر رسول میں ثابت کروں گا یہ ایسی سزائیں دینا یہ تو رسول کے دور کی بات ہے ایسی سزائیں نہیں دیتے تھے اسی کسی اگے ہاتھ پھیلا نہیں کیونیں بھائی بند ہے ہاتھ کسی اگے چولی اڈتے نہیں پتا نہیں اس طرح کا وہ میں آخیا گل سنو یہو جی گلوں کے یہو جہ شیر اگر پبتے ہیں نا صرف چشتیاں کے منہ چ باقی سارے انگریز تو کھان والے حضور دے جوڑے پاک دا ایک سچے اسی گیا جڑے سوائے اللہ رسول سے دے کسی کے دے جانا ہی گوارا نہیں کرتے کوئی ہے بھائی دار کانا کر کا بتاؤ کسی زور ہے تو بدان جوٹ کے بتا یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے درد کہہ سکتے ہیں انہیں مارا میرے ایجنسی میرے کروڑوں کے وی لاشاں بھول جاتے ہیں میرے کروڑوں کے لاشا بھی بول جاتے ہیں میرے لاشاں بھی بھول جاتے ہیں کروڑوں میں وی لاشاں يوم اسلام دے مسلمان داغدار یہ داغ بننے والے تھپے بننے والے بن دیا دس دو صحیح اندر شہر تسمی تازہ کے توہین ظالمان سعودیہ یاد نہیں آتا سعودیہ میں تو آپ بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے اگلے دن تون وڈی ہے چھتیں بھی ہیں وڈی ہیں سر وہ اتنے یاد نہیں ہوتا انگریزی گلمانوں کو انگریزی لوڈوں کو اور لوڈے این ریا تو پیا جی میں نے پوچھے جو گند سنے ہوئی تو عالم بار جیت سا کام لیا تھا اسلام لان ہماری گھر اسلام تمہارا حق نہیں تمہارا اسلام حق نہیں اسلام ہمارے دیشوں کا حق ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ اسلام کی کسی طرح سودے بازی نہیں کر سکتے ہوں سنو وہ قرآن پڑھیا ہوں چار امام کا فتوا سنا گا چار امام کا یہ کتاب ہے سامنے ہم موسم نہیں پینتالیس جلدوں میں مصر سے چھپی ہوئی وہاں کے جماعت علماء کو لکھی ہوئی چار اماموں کی فکا تھا اس کے اندر عبارت پڑھتا ہوں توجہ ہے اتر دن لٹکانا جڑا آخیا نا جن دس سال خلق خدا نو تڑفایا ہے مروایا ہے روایا ادھر کسی لانتی نو ترس نہیں نظر آیا میں کھولا بے خلاصے چمک چلو تو اگے بھی بنے گل کرنا سیانے سیا چج ہاں۔ تو تھی چاندنی ہاں بول سکتے اختلف الفقهاء في وقف الصلب مدته فقال الحنفي والمالكي يصدر حيا ويقتل مسلوبا وقال الحنفي يترك مسلوبا ثلاثة أيام بعد موته سولی کتنا دیر لٹکانا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں داتا علی حجوری کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں امام ابو یوسف کہتے امام محمد کہتے خواجہ اجمیری کہتے ہیں دادا ہجمری کہتے ہیں پیر بہولی کہتے ہیں اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں سارے حرفی کہتے ہیں میں ابجو کیا کہتے ہیں یوترا کو مسلو بن خلافت اگر کوئی عربی جانتا ہے تو لفظوں کو سمجھ رہا ہوں یوترا کو مسلو بن سولی پر لٹکا کر چھوڑ دیا جائے سلاستاجا تین دن تین دن تین تین دن تین تین ہی کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ میں گلام ہاں، تم چاہتے ہو بگیٹیاں پڑھتی رہے اسلام کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے ایک فکاہن سی کی بات ہے عند حدت تحدد مدت الصلب میں الامام حاکم وقت حاکم اسلام کے اشتہار سے سونی پر لٹکانے کی مدت محدود کی جائے چاہے وہ دس دن لٹکائے امام شافیہ سے گئے اس کو پہلے زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے تشہیر کے لیے تشہیر کے لیے زندہ لٹکا دیا جائے پھر اتار کر اس کو قتل کر لیا جائے قتل کر دیا جائے یہ زندہ لٹکایا ہم اس کی وہ کیڑی کتابیں رہے ہو شافیہ موجودہ یہ مدعا تو ابھی محات نکارے قدر کے بعد اس کو سنی پر لٹکایا جائے قتل کے بعد سنی پر لٹکایا جائے اس کی وجہ میں لکھا ہے وہی تو دل کو شروعات میں مل جا ہاں لٹکایا جا رہے دن دن کے دن رات جاتا ہوئے بکواسا بھی بنے گا بکواسا گا مطلب یاد آ گیا مطلب نے گل کی کی اسلام کریے کریے غیرت اس دہشت آگے لگ تینوں پٹا لگے اسلام اسلام تو علی شیر خدا جیسے کا مدد ہے ایک فوجی کی عزت بچانے کے لیے اتنا تگو دو اتنا کوشش اسلام بھی پامال اور سب کچھ پامال نہ قانون بچے نہ عدلیہ بچے نہ کوٹ بچے نہ کچھ ہے ہر چیز کی توہین پاگل ہو جائے پاگل پاگل پاگل پاگل ہو یہ ہوئی کوٹ ہوں گے نا گربان کھول کے جاوے بندہ تو توہین عدالت ہے جج پاگل بن پاگ تازی چلو بات کو سمجھیے گا جی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک نئی نئی بات سنی ہے نیٹ کے ذریعے فوجی کی عزت ایک طرف بچائی جا رہی ہے تو پوری فوج کی بچانا بھی فرض ہے میری بات کو سمجھ رہا اگر ایک فوجی کی عزت کے لیے اتنا حد سے اتنا حد سے تجاوز کر دیا گیا ہے تو پھر پوری فوج کو بچانا بھی فرض ہے اس کی عزت کا بھی خیال چاہیے ٹھیک ہے ایک فوجی مدثر اقبال نام ہے اس کا سیال کوٹ شمشیر پورا تحصیل و ضلع ڈاخانہ ناروبار میں نے آج ہی پتا کروایا ہے کہ وہ بندہ ابھی زندہ ہے وہ زندہ ہے اس نے فوج کے خلاف ایک بیان دیا ہے بات کو سمجھنا بھی میری اس نے فوج کے خلاف وہ فوجی ہے اپنے آپ کو اس نے فوجی ظاہر کیا ہے میں ابھی اس کی ریکارڈنگ سناؤں گا اس نے اپنے آپ کو فوجی ظاہر کیا اور فوج کے خلاف ایک اس نے عجیب سا بیان دیا جس سے فوج کا کچھ نہیں رہتا اگر وہ بیان سچا ہو اور اگر جھوٹا ہے تو ابھی زندہ کیوں ہے جنرل جنرل مشرف جس کو کہتے ہیں چلو یہ تو یہ تو بچ گیا پھانسی سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پیچھے ٹیک بہت مضبوط ہے لیکن یار یہ گستاخ دوسروں کا بنا ہے دوسروں کا گستاخ قانون کا یا جس کا بھی گستاخ بنا ہے بنا ہے وہ فوجی جو ہے وہ خود فوج کا گستاخ بنا ہے جس کو مقدس کہتے ہیں تو مقدس کا وہ بن گیا اب تو حق چاہیے کہ ایسے شخص کو تو سیام پھانسی دینی چاہیے چلو جنرل کو نہیں پھانسی کیونکہ وہ فوج کا گستاخ نہیں ہے وہ قانون کا گستاخ ہے جس چیز کا بھی ہے اس کو پھانسی نہیں دینی چاہیے سریام ہے اس کو بچانا چاہیے جی بالکل آرام سے وہ لندن میں بیٹھا رہے لیکن بات یہ ہے کہ جس نے فوج کے خلاف اتنا زبان کھولی ہے اس کو تو سر پھانسی دینی چاہیے ہم مطالبہ کریں گے فوج سے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو پکڑو اور پھانسی دو سریام اب تک بچ کیوں رہا ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر تو فوج کا کچھ نہیں بچتا یہ ہوں مدثر اقبال فوجی کا نام نعمت علی ہے اور میں صبح پنجاب کے کا رہنے والا ہوں میرا گاؤں شمشیر پورہ اور و ضلع ڈاک میں نے بدقسمتی سے فوج میں ڈیوٹی جوائن کی ہے اور میرا بہت اس بات پہ میں شرمندہ ہوں کہ میرے کو کہنا پڑتا ہے کہ میں ابھی فوج کے اندر رہ کے آ چکا ہوں اور ابھی میں مجاہد ہوں کیونکہ اس طرح کے حالات تھے میں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا بس میرا آرمی نمبر چونتی اسی نو سو پانچ تھا اور میں نے سندھ ریجیمنٹ کی یونٹ میں فانی بٹالین میں نوکری جوائن کی تھی ادھر سے پھر میں ایس ایس جی میں چلا گیا ادھر چراہٹ میں بارہ مہینے ٹریننگ کیا ڈیلیس کورس کے بعد میں نے انٹیلیجنس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ بھی کوئی ہمارے ملک کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رہی ہمارا اصلی مین مقصد جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ یہ لوگ کوئی ہمارے ملک کے ہیں یہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں انڈیا کے ہیں یا امریکہ کے ہیں ہمیں ٹریننگ کے ساتھ ڈرانی یہ کسی سپائی کے خلاف یا کسی کمرہ کا ہم یا کوئی گاؤں یا کوئی گاڑی جب چیک کرتے تھے تو ہمیں اس قسم کی طبیعت دی جاتی کہ کوئی مولوی کا بندہ ہوگا اسی کو چیک کرنا ہے یا یعنی وہ کپڑوں میں سفید کپڑوں والا بندہ ہوگا تو اس کو جب ہم گاؤں میں یا مکانوں کو ہم چیک کرتے تھے تو وہ کپڑوں والا بندے انہوں نے بس منہ کے اوپر کپڑے لیے ہوئے ہم ان کو چیک کریں گے کہ کسی فوجی کے خلاف ہمیں فوجی ٹریننگ نہیں دی جا رہی تھی ہمیں اس طرح کی ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ ہم شروع سے اسٹارٹنگ سے اسی طرح کا کام کر رہے ہیں کہ سپاہی ہے سپاہی جائے گا وہ ایک سول بندے کو داڑھی والے مہذب بندے کو چیک کرے گا اور بہت اچھی طریقے سے غلط غلط جگہ سے بھی چیک کرے گا کہ یہ داڑھی کیوں رکھی ہے داڑھی رکھنا بھی جڑم تھا پاکستان کے اندر نا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا ہم کسی مہذب لوگوں کو منع کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم کو خاموش رہنا پڑتا تھا کیونکہ فوج کے اندر جب رہنا تو پھر ہم کو بولنا یا سوال کرنے کی اجازت نہیں میں نے لاہور میں زیادہ تر وقت گزارا انٹیلیجنس کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں زیادہ تر آپریشنوں میں ملوث کیا گیا کیونکہ میں نے اسپیشل ٹریننگ کی ہوئی تھی اور ادھر جو بھی مشن ملتے تھے جس طرح ابھی پشاور میں مشن ہوا تھا اے پی ایس میں تو ہم کو بتایا گیا کہ آپ ادھر پہنچے ہیں اس وقت ہم ادھر بھی تھے اس کے علاوہ یہ جب بھی کوئی ضرورت پڑ جائے کہ کسی بھی آئی پی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑا اور زیادہ میں نے انٹیلیجنس میں وقت گزارا اے پی ایس کے بارے میں وہی جس طرح شروع سے پاکستان فوج کرتی آ رہی ہے اسی طرح کام چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ہر جماعت کے اندر انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے بندے بھیجے ہوئے ہیں تقریباً وہ رہ رہے ہیں ان کو خفیہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہونے والا ہے یہ کرنے والے ہیں تو اس کے تحت انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا فضل اللہ اس جماعت کی جماعت تحریک کے رہنے والے تھے ان کو انہوں نے یہ یقین دلایا کہ آپ اس طرح کریں آپ اے پی ایس میں جائیں ادھر بچوں کو یہ اقدام بنائیں اور ہمارے ساتھی جو ہے جو آپ نے مطلب مطالبہ کرنا حکومت سے وہ کریں انشاءاللہ شاء آپ کامیاب ہوں تو مولانا فضل اللہ کو انہوں نے مکمل طور پہ یہ یقین دلایا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اے پی ایس میں پشاور میں ہمارے اسکول کے بچے کو یہ رقمال بنائیں اور اپنے بچوں کا اپنے مطلب ساتھیوں کا یہ مطالبہ کریں تو مولانا فضل اللہ بس اس بات کے اوپر اگری ہو گیا اور انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کچھ دنوں کا راشن دے کے ادھر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں ان کو اے پی ایس کو یرگ بنائیں اور اپنے ساتھیوں کا مطالبہ کرتے ہیں ہمارے ساتھی جائیں گے بس جو ہی یہ ادھر پہنچے ہیں تو یہ مشن ملا ہے ٹو کمانڈو کو نا تو ہم بھی اس میں بدقسمتی سے شہاد تھے اور جب ہم ادھر آئے بس وہ چاند سے لوگ تھے آرمی اصل میں بھی زیادہ تھی اور اس کے ساتھ مطلب لوگ بھی زیادہ تھے تو انہوں نے جلدی سے مطلب یہ قابو پا لیا اور وہ جو مجاہدین تھے ان کو مار دیا گیا تو کچھ لوگ بھی بیچ میں بچ گئے بچے بچے تھے ہم کو یہ آڈر ملا ہمارا میجر کا میجر جواب وقت انہوں نے ہم کو یہ آڈر دیا کہ آپ جو بچے بچے ہیں ان کو بھی نہ مار دو تو کچھ ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان بچوں کو کیوں مار رہے ہیں ہم نے تو آپریشن کرنا تھا آپریشن تو مکمل ہو گیا انہوں نے بولا کہ ابھی ہمارے پاس یہ جو بہت زیادہ اچھے سوال ہے کہ ہم نے میڈیا کو بتانا ہے کہ یہ ساتھی بچوں کو مارنے والے لوگ ہیں یہ ہمیں ابھی سوال جو یہ کام تھا وہ کام نہیں تھا ہمارا اصلی مقصد ہی مال بنانا اور بچوں کو مارنا تھا تاکہ ہم میڈیا میں دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ کام جنگ طالبان نے کیا اور فوج ان کی خیر کھایا فوج کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تو بس بچوں کو مسومیت کو مارتے ہوئے میرے کو بہت درد ہو رہا تھا ان میں میں خود شامل تھا اور بس اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرے جب میں یہ کام کر رہا تھا تو ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کر دے کیونکہ میں نے یہ بات کسی سے میرے سے یہ گنا ہوا یہ بندہ ابھی بندہ پشاور سکول والا واقع ہوا گل ایک سو مرا بڑی ہاں وہ نظمہ جو بھی بنے ہوں سا میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ سچا ہے پر میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ جھوٹا ہے نہ میں اس کو جھوٹا کہہ سکتا ہوں نہ سچا کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نیٹ پر اتنا بیان چل رہا ہے فوج سے خاموش کیوں ہو اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ نہیں بچا اور نہ بچ اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو سر عام پھانسی دینی چاہیے جرنل کا مسئلہ چھوڑو اس کو پکڑو جرنل کو پھانسی لٹکانے سے اتنا فوج بدنام نہیں ہوگی جتنا اس کے رکھنے سے بدنام ہوگی یہ بات میری ٹھیک ہے یہ غلط ہے دوست بے شک باقی جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے میں نے تین دن لٹکانے کا جو مسئلہ ہے سزا ہے اس کو اسلامی ثابت کرنا تھا وہ الحمد للہ نے کر دیا اللہ جل شان رہو صد کا مدی نے دا عمران کو لوڑ کوئی نہیں اون عمران خان کا بیان بھی ایک میرے کو پیا جنرل کے خلاف جس وقت حضرت سیاست میں آ رہے تھے اس وقت کا وہ بیان ہے اس کے اندر پھر عجیب گل لگتی ہے ابھی جی وزیر اعظم صاحب سچے نے تو پھر جنرل تو جی وزیر اعظم صاحب جھوٹے نے تو جھوٹا وزیر اعظم بن گیا وہ بھی بیان کر کے تو چھوٹی موٹی گلا نے میں صرف اسلام کا دفاع ہی کرنا چاہتا سا میرا اصل مقصد وہی سی باقی تو جمن باتیں آ گئی اللہ جل اللہ شان و توفیق بخشے آخر آخران